نہیں نہیں نہیں دیکھیے اتنی اجلت اس لیے نہیں ہوتی کہ قصائی خالی جانور کا گلا کاٹ کے نہیں بھاگ جاتا بھائی اس کو تو کھال اتارنی ہے اس کے تو حصے بکرے کرنے ہیں اتنی امر ہاں نہیں نہیں چار رگیں جب تک نہیں کٹیں گی جب تک صحیح نہیں یا کم سے کم تین رگیں جیسے میں نے بتایا سمجھ گئے ہاں تو چار رگیں کاٹنے کے بعد پھر کاروائی شروع کرے اور شرن تو یہ ہے کہ ہمارے دین میں انسانی نہیں بلکہ جانوں پر بھی رحم کرنے کی ضرورت ہے ٹھیک ہے مثلاً ہمارے مسائل کی کتابوں میں یہ ہے کہ جانور کو ذبح کرنے کے بعد جب تک وہ ٹھنڈا نہیں ہو جائے اس میں حیات کی رمق جب تک باقی اس کی کھال نہیں اتاری جائے جب اس میں حیات کی رمق ختم ہو گئی دیکھا آپ نے کہ بالکل اب بے جان ہو گیا اس کے بعد آپ اس کی کھال اتاریں سمجھے جب تک اس میں جان ہے اس کو تڑپنے دیں اور اس کے بعد اس کی کھال اتاریں یہ ہونا ہے جی نہیں وہ پانی تو خون کے بہانے کے لیے ڈالتے ہیں یا چلو پانی ڈالنے سے اگر کسی کا تجربہ یہ ہو کہ جانور میں جلدی سے جان نکل جائے تو پانی ڈالنے میں حرج بھی نہیں لیکن اس کی کھال وغیرہ اس وقت اتاری جائے جب تک کہ جانور میں بالکل جان ختم ہو جائے اور حیات کے رمق بالکل اس سے ختم ہو جائے تب جانور کو دوسرا کام کیا جائے ذبح کرنے کے بعد